زہیر بن حرب علی بن حجر اور یحییٰ بن ایوب نے کہا ہمیں اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے حدیث سنائی انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے ابو محلب سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایک بھائی وفات پا گیا ہے لہٰذا تم اٹھو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو آپ کی مراد نجاشی سے تھی اور زہیر کی روایت میں ان اخل یعنی تمہارا ایک بھائی کے بجائے ان اخاکم یعنی تمہارا بھائی کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو دس